عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا تو لوگ ان کی امارت پر تنقید کرنے لگے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کی امارت میں تان کرتے ہو تو اس سے پہلے ان کے باپ کی عمارت پر بھی تان کر چکے ہو قسم اللہ کی زید عمارت کے مستحق تھے اور وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے اور ان کے بعد اسامہ بھی لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سولہ یہ حدیث صحیح ہے